اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہ وہ اب زندہ اور اوروں کا کام رکینے والا اسے نہ گے آئے نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ اس مانوہے میں ہے اور جو کچھ زمہ میں وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اور وہ ناؤ پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی میں سمائے ہوئے اسمان اور زمے اور اسے بھاری ناؤ ان کی نگہبان اور وہی ہے بلند بڑائی والا